چھوڑیے اس پچھتانے کو اگر ہماری قسمت میں پچھتانا ہی لکھا ہے تو پچھتا لیں گے مگر اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے کیونکہ مجھے اب سخت نیند آ رہی ہے اور اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں میں چلا جاؤں <laughs> گبڑا ہنسی کے مارے پھر دورا ہو گیا ضرور چلا جاؤں گا نن چوہے تمہاری قسمت کا حال بتا کر جاؤں گا یہ بتا کر جاؤں گا کہ آگے تمہاری تقدیر میں کیا ہونا لکھا ہے جو کچھ میں کہوں اسے کان کھول کر سن لو اور جب میں چلا جاؤں تو تنہائی میں میری ان کئی باتوں پر خوب غور کرنا نہیں نہیں میری بات کاٹنے کی کوشش نہ کرو اور اب سنو کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے یہاں سے آگے بڑھنے پر کل تمہیں ایک میل کے اندر جنگل میں دو بڑے بڑے پتھر کے بت نظر آئیں گے تم اپنے آپ کو ان سے خواب کتنا ہی بچاؤ مگر وہ تم پر ضرور گریں گے اچانک طوفان آئے گا درخت ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور بڑی تیز ہوا چلے گی ایسے وقت وہ بت تم پر گر جائیں گے مگر تم ان سے میرے جادو کی وجہ سے بچ جاؤ گے اس کے بعد تیسرے دن تم ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے ہوگے کہ اچانک زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی تم اس زمین میں دھسنے لگو گے مگر میرا جادو تم کو بچا لے گا میرے تم پر یہ دو احسان ہوں گے اور میں ان احسانوں کے بدلے یہ چاہوں گا کہ تم خزانے کا وہ نقشہ جو اب تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے دوبارہ کاغذ پر اتار دو میں تمہیں دو دن کا یہ وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میری طاقت سے واقف ہو جاؤ میری عزت کرو اور میرا کہا مان لو بس مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا اب میں چاہتا ہوں تم سے پرسوں ملاقات ہوگی اور وہ ملاقات ایسی ہوگی کہ میرا روح تم پر تاری ہو چکا ہوگا اور تم میری بات ماننے کے لیے بے قرار ہو گئے اتنا کہہ کر وہ جلدی سے مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے فوراً خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلا گیا میں نے اب جان کو دیکھا وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ کبڑے نے کہا ہے اس پر یقین کیا جائے یا نہیں آپ کچھ سوچیے نہیں میں نے جان سے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ محض ہمیں خوفزدہ کر کے ہم سے نقشہ دوبارہ بنوانا چاہتا ہے مگر میں اس کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں اور خوب سمجھتا ہوں کہ اس کو اکسانے والا کون ہے وہ کس کے کہنے پر یوں ہمیں بار بار آ کر ڈراتا ہے کس کے کہنے پر ڈراتا ہے جون نہر سے دریافت کیا میں نے پہلے خیمے کا پردہ اٹھا کر یہ اطمینان کر لیا کہ کبڑا آس پاس کہیں ہے تو نہیں پھر میں نے جان کے قریب جا کر آہستہ سے اسے وہ یاد دلایا جب وہ نقشہ میری کمر پر بنانے کے بعد واپس خیمے میں آیا تھا اور میں نے جیک کے خیمے میں ایک شخص کو دیکھ کر بہت تعجب کیا تھا بلکہ سب سے زیادہ تعجب اس بات کا ہوا تھا کہ جو شخص بہت کم بولا کرتا تھا اور جسے ہم اب تک گونگا سمجھتے رہے تھے وہ چپکے چپکے دوسروں سے باتیں کرنے کا عادی تھا آپ شاید نہیں سمجھے خیمے میں گونگا جیک کوبڑے جادوگر سے باتیں کر رہا تھا اگر کوئی بم پھٹ جاتا تو جان کو اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی یہ سن کر ہوئی کہ جیک جسے وہ سمجھتا تھا کہ اس کا دایاں بازو اور برے وقت میں کام آنے والا بہادر ساتھی ہے اپنے مطلب یا اپنی کسی مسلحت کی وجہ سے کبڑے چیکن سے ساس رکھتا ہے آخر اس اس میں کی کیا مسلحت تھی سچ پوچھئے تو مسلحت بھی اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ اس طرح وہ کبڑے جادوگر کو ہماری خبریں پہنچاتا رہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ جیک اور کبڑا دراصل ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے جیک جس انداز سے اس رات کو خیمے میں باتیں کر رہا تھا اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا اثر کوبڑے پر بہت زیادہ ہے میرے مالک جان کا خیال تھا کہ جیک ہمارا ایسا دشمن تھا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے دلوں کا بھید معلوم کرنا چاہتا تھا اور موقع ملنے پر ہمیں قتل بھی کر سکتا تھا ایسے دغاباز انسان سے اب ہوشیار رہنے کا وقت آ گیا تھا رات اب بہت زیادہ ہو گئی تھی ہوا میں ہلکی ہلکی نمی بھی پیدا ہونے لگی تھی مچھر اتنے تھے کہ ہمیں کسی سورج سے بھی نیند نہیں آ رہی تھی نیند کا نہ آنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا کیونکہ دشمن اب ہماری طاق میں تھے اور کسی وقت بھی ہم پر وار کر سکتے تھے مگر وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے تو ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا بستروں پر لیٹتے ہی ہم ایسے سوئے کہ پھر صبح سورج کی پہلی کرن نے ہی ہمیں جگایا میں نے سفر میں خاص بات کو اپنی عادت بنا لیا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ سونے کے بعد جب میں جاگتا تو بغیر ہلے جلے آنکھیں پہلے ہلکی سی کھولتا تاکہ اگر کوئی خطرہ آس پاس ہو تو اسے محسوس کر لوں میری یہ عادت اس وقت بہت کام دے گئی جیسے ہی میں نے آنکھیں ہلکی سی کھولی تو مجھے پلکوں کی چلمن سے دروازے میں ایک دبلا پتلا سایا کھڑا نظر آیا میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اب میں صرف آہٹ سن رہا تھا قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی پھر کوئی میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا شاید اس نے جھک کر میری شکل کو دیکھا کیونکہ اس کا گرم سانس میرے گالوں کو چھو رہا تھا اور پھر یک مجھے ایک آواز سنائی تھی فیروز بنو مت میں جانتا ہوں تم جاگ رہے ہو خدا کے لیے اٹھو اور میری بات سنو میں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ یہ عبدل کی آواز تھی اور جہاں تک مجھے یقین تھا عبدل ایسا آدمی نہیں تھا جس سے مجھے یا جان کو ڈر لگتا لیکن خطرے کے وقت غیروں سے تو کیا اپنوں سے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے اس لیے میں مجبور تھا کہ عبدل کو بھی شک کی نظروں سے دیکھوں میں نے لیٹے ہی لیٹے اپنے پستول پر ہاتھ رکھ کر کہا کیا بات ہے آپ اس طرح چوری چھپے ہمارے خیمے میں کیوں آئے ہیں فیروز میری بات سنو عبدل نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے یقین ہے کہ تم بہت بہادر اور نڈر لڑکے ہو مگر میں خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں خطرہ کیسا خطرہ میرے ساتھی جان بھی یک ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھا مسٹر جان تم آرام سے پڑے سوتے ہو لیکن تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کیا کچھ ہونے والا ہے ہم تینوں اس وقت سخت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں فیروز چاد رہا تھا اس لیے میں نے اسے ہی بتانا مناسب سمجھا میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اتنا کہہ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر خیمے کے پردوں سے کان لگا کر باہر کے ماحول کا اندازہ لگایا جب کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو اس نے مطمئن انداز میں کردن ہلائی اور پھر ہمارے پاس آ کر کہنے لگا اور وہ راز یہ ہے کہ ہمیں جیک سے ہوشیار رہنا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش رہنے والا آدمی بہت معصوم ہے نہیں بلکہ وہ کبڑے جادوگر کا آقا ہے اس نے کبڑے کو ہمارے پیچھے خزانے کا وہ نقشہ حاصل کرنے کے لیے لگا رکھا ہے اس سے پہلے کہ جان کچھ بولتا میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پیدا کر کے کہا ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے میں نے ابھی ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا ہے عبدل نے دانت پیس کر جواب دیا میں نے پھر حیرت ظاہر کی میں چاہتا یہ تھا کہ اگر عبدل بھی دشمنوں کے ساتھ ہے تو ہمیں خود اسے یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم ان کے راستے واقف ہو گئے ہیں اس طرح وہ ہمارے اور دشمن ہو جائیں گے مگر مجھے جلدی معلوم ہو گیا کہ عبدل ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچ کی چمک تھی اور اس کے لہجے کی گھبراہٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارا وفادار ہے یہ اندازہ لگانے کے بعد میں نے جان جان سے کہا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہمیں یہ بات پہلے ہی سے معلوم ہے اور اب ہم جلدی یہاں سے کوچ کر لیتے ہیں جان نے پھر مختصراً تمام باتیں عبدل کو بتائیں مگر میں اس موقع پر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ احتیاطاً اس نے نقشے کا میری کمر پر نقل ہو جانے والا راز اب بھی عبدل سے چھپایا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس نے پہلی بار یہ کام عقل مندی کا کیا تھا عبد اللہ اپنا ہی آدمی صحیح مگر اپنوں کو غیر بنتے کیا دیر لگتی ہے جیک کی مثال ہمارے سامنے تھی عبدل نے جب سب باتیں سن لی تو اس نے بھی یہی رائے دی کہ اب جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے میں نے غور سے عبدال کا چہرہ دیکھا اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ سخت غصے میں ہے بار بار اپنے چمڑے کے تھیلے سے اپنا وہی خاص قسم کا کمان جیسا ہتھیار نکال کر اس کی دھار پر انگلی پھینک دیکھتا تھا جان اس کے ارادے کو کر بولا خبردار کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہ کرنا ہم یہاں خون بہانے نہیں آئے بلکہ خزانے کو اور اس مکھی کو تلاش کرنے آئے ہیں جس کے سامنے ساری دنیا کے خزانے ہیچ ہیں سمجھے میں سمجھ تو گیا مسٹر جان مگر عبدل نے وہ ہتھیار اپنے تھیلے میں رکھنے کے بعد کہا مگر میں جیک کو اس کی اس قداری کی سزا ضرور دوں گا نہیں ایسا ہر کس نہیں ہونا چاہیے جان نے کہا خیر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے غصے پر قابو پانے کی پوری کوشش کروں گا خدا کرے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب رہوں اتنا کہنے کے بعد وہ ہمارے خیمے سے باہر نکل گیا سورج نے جو اجالا پورے جنگل میں پھیلایا تھا اس نے ہمارے دلوں کو ڈھارس دی کیونکہ یہی جنگل رات کو بہت بھیانک نظر آ رہا تھا اور اب دن میں دیو کی طرح نظر آتے تھے اب صبح کے اجالے میں اتنے بھیانک دکھائی نہ دیتے تھے ہم مل جل کر اپنا سامان باندھ چکے تھے اور اب یہ سامان خچروں پر لادنا باقی تھا جیک ہم سب سے الگ تھلگ ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا اپنا پستول صاف کر رہا تھا میرے ان تینوں مالکوں کے رویے میں اب عجیب و غریب تبدیلی آ چکی تھی جان اور عبدل تو اب مجھے نوکر کے بجائے اپنا ساتھی سمجھتے تھے البتہ جیک کی آنکھوں میں میں نے ہمیشہ بے رحمی چھلکتی دیکھی تھی جب بھی وہ مجھے دیکھتا بڑی خطرناک اور غسیلی نظروں سے دیکھتا پہلے تو میں ان نظروں سے مروب ہو جایا کرتا تھا مگر اب میں بھی ان نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھا کرتا اور تب جیک مجھے بڑی حیرت سے بار بار دیکھتا اب ہم سب تیار ہو چکے تھے سامان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر پھر شروع کیا جنگل پھر بہت گھنا ہونے لگا تھا قدم قدم پر مشکلات سے واسطہ پڑ رہا تھا خچروں کے لیے راستہ بنانے کی خاطر ہمیں تیز دھار والے خنجروں سے راستے کی جھاڑ جھنکا اور بل کھاتی بیلے صاف کرنی پڑتی تھیں یہ بات بتانے کو تو میں نے صرف دو لفظوں میں ہی بتا دی لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنا پڑتی وہ بس ہمارا ہی دل جانتا ہے ہمارے جسم لہو لہان ہو گئے تھے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور ٹانگوں سے خون بہ بہ کر ہمارے جوتوں میں میں جم گیا تھا اس سفر تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کی خاطر میرے علاوہ باقی سبھی لوگ جنگل کے درمیان ملنے والے چھوٹے چھوٹے تالابوں میں کئی بار نہائے تھے جی چاہتے ہوئے بھی میں جان بوجھ کر نہیں نہایا تھا میری کمر پر جو نقشہ بنا ہوا تھا اس کے گل جانے کا تو ڈر نہیں تھا مجھے البتہ قمیص اتارنے سے میری کمر ننگی ہو جاتی اور نقشہ سب کی نظروں میں آ جاتا میں یہ کسی صورت سے نہیں چاہتا تھا خیر یہ تو اس وقت کی بات تھی جبکہ سب لوگوں نے نہانے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر اب جبکہ میری قمیض بھی تار تار ہونے لگی تھی زخموں سے میں چور چور تھا اور مجھے اپنی بھی خبر نہ تھی فرض کر لیجئے کہ اگر ایسے موقع پر قمیص میں سے وہ نقشہ دشمنوں کو نظر آ جاتا تو جگہ جگہ درختوں سے کمر لگا کر میں بظاہر سستانے کے لیے کھڑا ہو جاتا لیکن دراصل ایسا کر کے میں دوسروں سے اپنی کمر کو چھپاتا تھا اس کے علاوہ کوشش کرتا کہ سب سے پیچھے چلوں مگر ایسا کرنے کے باوجود بھی دل مطمئن نہ تھا کون جانے کب راز کھل جائے آخر اچانک مجھے ایک ترکیب سوچی گئی گئی میں نے اپنے چہرے پر یک یک ایسا اثر پیدا کر لیا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں آنکھیں اس انداز سے کھولنی جیسے میں بے ہوش ہونے والا ہوں ہلکی ہلکی سی ہائے ہائے کی آوازیں بھی نکالنی شروع کرتی تھی اس ہائے ہائے نے سب کو میری طرف متوجہ کر لیا جان دوڑ کر میرے پاس آیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا کیا بات ہے فیروز کیا ہوا تم کر رہا کیوں رہے ہو مجھے بخار سا محسوس ہو رہا ہے میں نے جواب دیا جلدی سے کوئی کمبل اڑا دیجیے یہ سن کر جان فوراً خچوں کی طرف دوڑا عبدل اور جیک بھی سامان میں سے کمبل تلاش کرنے لگے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے میں دلی دل میں ہنس رہا تھا جیک میرا دشمن بھی اس وقت مجھے بچانے کی فکر میں تھا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے میری جان اتنی عزیز نہیں ہے جتنا کہ نقشہ نقشہ چونکہ اس کے خیال میں میں میرے ذہن محفوظ تھا اس لیے وہ مجھے بچانے کی کوشش کرنا ضروری سمجھتا تھا سامان میں سے سب سے پہلے کمبل جان ہی نے نکالا اور پھر دوڑ کر میری طرف آیا جلدی سے اس نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھے سہارا دے کر آگے آگے چلنے لگا باقی لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے راستے میں جان نے بہت ہلکی سی آواز میں مجھ سے کہنا شروع کیا شاباش فیروز اتنی سی عمر میں تم ایسی عقل مندی کی باتیں کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیتے ہو سچ بات تو یہ ہے کہ راستے بھر میں بھی یہی سوچتا ہوا آیا تھا کہ اب جبکہ تمہاری قمیض پھٹ چکی ہے خزانے کے نقشے کی حفاظت کا انتظام کیا ہونا چاہیے میں تمہاری اس ہوشیاری کی داد نہیں دے سکتا جو تم نے ابھی کی ہے شاباش میں نے مسکرا کر جواب دیا اور مجھے خود بھی آپ کی اس طرح سے یہ بات جان لینے کی تعریف کرنا پڑتی ہے آپ نے بھی خوب پہچانا کہ میری اس اداکاری کا مطلب کیا ہے خیر یہ تو ہوا اب کوشش یہ کرو کہ جب تک تمہارے لیے کپڑے مہیا نہ ہو جائے تم اسی طرح اداکاری کرتے رہو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ خزانہ اسی جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے نقشے میں صرف جنگل ظاہر کیا گیا ہے خزانے کی اصل جگہ نہیں دکھائی گئی وہ جگہ ہمیں خود تلاش کرنی پڑے گی لیکن ان دشمنوں کی موجودگی میں یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے ہم جس جگہ بھی جائیں گے یہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے ضرور آئیں گے بات واقعی معقول تھی لیکن اب اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا ہمیں دشمنوں کی موجودگی ہی میں سب کام پورے کرنے تھے جنگل کا راستہ اگر ہم اسے راستہ کہیں تو بہت ہی دشوار ہونے لگا تھا ہم لوگ اب شاخوں پر چڑھ کر اور دوسری طرف کود کر راستہ طے کر رہے تھے خچر چونکہ ایسے گھنے درختوں کو پھلانگ نہیں سکتے تھے اس لیے ان کے لیے ہمیں راستہ ضرور صاف کرنا پڑتا تھا جیک ہم میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اس لیے وہی درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتا تھا دشوار گزار اور گھنے جنگلوں کے درختوں اور کانٹے دار پودوں سے رگڑ کھانے کے بعد خچروں کے جسموں پر بھی جگہ جگہ خراشیں آ گئی تھیں ہمیں ان کی بھی فکر تھی کیونکہ اس خطرناک سفر میں خچر ہی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ تھے راستے کی دشواریوں کا اندازہ میری یہ داستان سننے والے اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آدھے میل کا یہ فاصلہ ہم لوگوں نے پورے ایک دن میں طے کیا صبح ہم نے سفر شروع کیا تھا اور اب شام ہونے والی تھی یہ حالت دیکھ کر جان نے عبدل سے کہا میرے خیال میں ہمیں جلد از جلد اس جنگل کو پار کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور ہم یہیں پھنسے کے پھنسے رہ جائیں مگر جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں اس طرح تو ہم یہ جنگل دو دن میں بھی پار نہیں کر سکتے عبدل نے کہا جان کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا اور پھر بولا عبدل میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر تم جیک سے بھی دریافت کر لو وہ گونگا تو خیر بنا ہوا ہے مگر گردن ہلا کر جواب تو دے سکتا ہے بھی اس رائے کو مانتے ہوئے جیک کی طرف مڑا مگر یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ جیک وہاں نہیں تھا ہم نے درختوں کے تنوں کی اوٹ سے جھانک کر دور دور تک اسے دیکھا اب صرف اس کا خچر کھڑا ہوا زمین پر اپنے پیر مار رہا تھا اور جیک اس پر سوارنا تھا فوراً ہی ہمیں خطرے کا احساس ہوا